سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والیوں عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی خواتین ہیں اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہتر نگران و محافظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھیں یونس کے ساتھ اس حدیث کو ظاہری کے بھتیجے اور اسحاق قلبی کلبی نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو چونتیس